سلیمان بن مغیرہ نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے زمزم کے پاس لے گئے میرا سینہ چاک کیا گیا پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر مجھے واپس اپنی جگہ اتار دیا گیا یہ سے فوراً پہلے کا واقعہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو بارہ